قطعبہ بن سعید اپنی سنہ سے میمون مکی سے راوی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے یعنی رفع الیدین کرتے تھے جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے جب رکوع کرتے جب سجدہ کرتے اور جب قیام کے لیے اٹھتے اور قیام کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے چنانچہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ میں نے ابن زبیر کو اس اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ ان کی طرح کسی اور کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور انہیں ان اشاروں یعنی رفع الیدین کی تفصیل بتائی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنا پسند کرتے ہو تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرو سننے ابو داود حدیث نمبر سات سو انتالیس